خاص فضل و کرم کے نتیجے میں مفتی صاحب مدض اللہ علی کو علم و عمل اخلاص و اخلاق کی بلندی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے قابل رشک زندگی اور بہترین خاتمہ عطا فرمائے انشاءاللہ آج ہم لوگ مفتی صاحب محترم سے بھی دین کی باتیں سنیں گے اور ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اسی لیے میں معمول کے خلاف پہلے آ گیا اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک کا ایک دن مزید مل گیا اور یہ علامت ہے کہ آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوئی اور میری قبول ہو گئی تو اللہ کی عنایت ہے کہ ایک دن ہم لوگوں کا بڑھ گیا اور ایک دن مزید مسجد کے ماحول میں رہنے تراوی پڑھنے تہجد ادا کرنے تلاوت ذکر درو شریف کا ورد اور سیکھنے سکھانے کا موقع مل گیا یہ اللہ کی خاص عنایت ہے خدا بند کریم ہم سب کو قدر کی اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اگر خیر ہو تو ہماری زندگی کو اگلے رمضان تک وسیع فرمائے اور ہماری عمر کو دراز فرمائے ظہر کے بعد میں نے بیت کرنے سے پہلے چند باتیں آپ لوگوں سے کہی تھیں ان میں ایک بات بہت مختصر میں نے عرض کی تھی اسی کی تھوڑی سی تشریح اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسان <clears throat> مسجد کے ماحول میں رہتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت اس کے احساسات اس کے خیالات اس کے جذبات بالکل الگ ہوتے ہیں لیکن جب وہ مسجد کے ماحول سے اپنے گھر کے ماحول سماج اور معاشرے کے ماحول کی طرف لوٹتا ہے تو پھر طاعت اتنی آسان نہیں رہ جاتی اور گناہ سے بچنا اتنا سہل نہیں ہوتا اور نیکی اور اعتعاد سے روکنے والی تین بڑی طاقتیں ایسی ہیں جو انسان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی تین زبردست طاقتیں ہیں جو انسان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں پہلی طاقت نفس کی طاقت ہے انسان کا نفس اور اگلی دونوں چیزوں سے یہ چیز خطرناک ہے انسان کا نفس اس کو بہت زیادہ گناہوں برائیوں اور نافرمانی کے کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے والا ہے ان نفس علامہ اور تم بسو علامہ رحیم و نفس کا کام برائی بے حیائی اور نافرمانی کی دعوت دینا ہے اور نفس کے شر سے بس وہی بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا رحم پانے والا انسان ہو جس کو خدا کی رحمت مل گئی وہی انسان نفس کے شرور سے بچ سکتا ہے اور نفس کا شر اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے آقا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطاب فرماتے تھے تقریر فرماتے تھے تو شروع میں جو آپ خطبہ ارشاد فرماتے اس میں یہ بات بھی فرماتے کہ نعوذ باللہ شرور انفسنا نفس کے شر سے اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں نفس کے شر سے نفس انسان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دینے والی چیز ہے آقا علیہ سلاس وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سلاس المکات تین چیزیں ہلاک کر دینے والی برباد کر دینے والی ہتعم نفس کی خواہش جس کی پیروی کی جائے شب شکاؤ بخل جس پر عمل کیا جائے کنجوسی عطا نہ کرنا محروم کرنا گن گن کر رکھنا ضرورت مندوں کی طرف سے نظر پھیر لینا وہ ایجا بکنگ زیرا رہی ہے ہر شخص کا اپنی رائے کو پسند کرنا کہ ہماری رائے اچھی ہے ہم اچھے ہیں ہمارا علم سب سے بڑا ہے ہمارا تقوا سب سے زیادہ ہے ہم ایسے ہم ویسے یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے اس وقت تک انسان اللہ کی محبوبیت کے مقام کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات کی نفی نہ کرے اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ صاحب علم صاحب تقوا انسان گزرے فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے شہادت کی موت ہوئی ان کی نازک مزاجی کے بڑے قصے مشہور ہیں کبھی کوئی ان کے خدمت میں آتا اور ذرا کوئی ایسی حرکت کر دیتا جس سے ان کے نازک مزاج پر اثر پڑتا تو خوب ڈانٹتے تھے ایک دفعہ اس زمانے کا بادشاہ ان سے ملاقات کے لیے گیا اور بڑے انسان تھے بادشاہ گیا ملاقات کے لیے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی دوران ملاقات بادشاہ کو پیاس لگی کہا حضرت پیاس لگی ہے سامنے مٹکا ہے گلاس رکھا ہوا ہے پی لو گیا اور پانی پی کے آیا پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے تو حضرت نے بڑی ناگواری سے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ تم نے پانی پی کر گلاس ترچھا رکھ دیا ہے اور اس کو دیکھ کر ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تم کو کیا نصیحت کر دے بادشاہ کے پاس شہادت کی موت ہوئی شہادت کی موت ہوئی جب ان کو گولی ماری گئی تو وہ ہاسپٹل میں اس زمانے کے دواخانے میں تھے عیادت کرنے والے گئے تو پوچھا حضرت کیا حال ہے تو وہاں بھی ان کی نازک مزاجی ظاہر کی کہنے لگے اور تو کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہے مگر بارود کی بو ستاتی ہے بارود کی بو ستاتی ہے اسی میں انتقال ہوا ان کے مزار پہ انہیں کا یہ شعر لکھا ہوا من بلا تحریر نیست تقصیر کہ میرے مزار پر میری قبر پر غیر سے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ اس مقتول کا جرم بے گناہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مقتول را جز بے گناہی نیست ہے تو مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنی محنت کی تصوف و سلوک کے راستے پر آنے کے بعد کہ وہ خود فرماتے ہیں ان کے ملفوظات میں شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت کہتے تھے کہ تیس سال ہو گئے تیس سال مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور جب لوگ آ کر سلام کرتے ہیں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی مردے کو سلام کر مردے کو سلام کر اللہ اکبر کیسی فنائیت حاصل ہوئی ہوگی اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا تو یہ تین باتیں ہلاک کر دینے والی ان میں سے ایک چیز نفس کی خواہش اس شخص کو تم نے نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تب اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے دل پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب بتاؤ کہ کون اس کو اللہ کے بعد ہدایت دے سکتا ہے جو نفس کی چاہتوں میں لگ گیا وہ گمراہ ہو گیا اور جو گمراہ نفس کی چاہتوں میں لگ کر گمراہ ہوا اللہ کے علاوہ کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے تو بہت ہی خطرناک چیز ہے اور آپ الفاظ پر غور کیجئے قرآن پاک کے کہ قرآن کہتا ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنائی خدا بنائی ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں اس کا غلام بن کر جینا چاہیے ہم نفس کے بندے نہیں ہیں کہ ہم اس کی غلامی کریں ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی فرمایا هوى المتبع آسمان کے نیچے ہوئے زمین کے اوپر کوئی جھوٹا معبود اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا جھوٹا معبود انسان کے نفس کی خواہش ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے دنیا میں بتوں کی اتنی پوجا نہیں ہوتی جتنی نفس کی ہوتی دنیا میں درختوں کی اتنی پرستش نہیں ہوتی جتنی نفس کی ہوتی دنیا میں دوسرے جھوٹے معبودوں کی اتنی پوجا نہیں ہوتی جتنی انسان اپنے نفس کی کرتے ہیں جب ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے تو اللہ کا حکم مانیں اور نفس کی مخالفت کریں اللہ کی ولایت اس کی دوستی کا مقام نفس کی چاہتوں پر چل کر نہیں مل سکتا دہلی میں ایک مزدور کہتے تھے مزدور ہے نا کس کو کہتے ہیں مزدور مزدور رہتے تھے ایک دن اچانک صبح صبح نکلے تو کہتے تھے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں نے پکڑا حضرت رکیے آج یہ کیا آپ کو جنون سوار ہو گیا ایسی بات آپ کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ یہ کیا بات ہے کفریہ کلمہ ہے یہ تو کفریہ جملہ ہے مگر وہ اپنی لئے میں اسی کو بار بار کہتے تھے بار بار کہتے تھے لوگوں نے بہت سمجھایا یہ مت کہیے بہت غلط بات ہے نہیں مانے آخر میں ان کو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے جایا گیا دہلی کے قاضی کی عدالت میں نہیں جائے گا لوگوں نے کہا کہ یہ صبح سے کفریہ جملہ کہہ رہے کہتے ہیں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ تو صاحب نے ان کو نظر بھر کے دیکھا پھر پوچھا کہ جناب آپ یہ جملہ کس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہو تو مزدور بہت زور سے ہٹا اور کہنے لگا الحمدللہ کہ کے دلی میں ایک عقل منصوب موجود ہے ایک شخص تو ہے جس کو عقل کا کچھ سرمایہ ملا ہے پھر فرمایا کہ آج صبح میرے نفس نے مجھ سے حلوے کی فرمائش کی کہا کہ ہم کو حلوہ کھلاؤ تو میں نے اپنے نفس کو دبانے کے لیے صبح سے وظیفہ شروع کیا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بدلا میں کیوں تجھ کو حلوا کھلاؤں تو میں اپنے نفس کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں اور یہ بے خوب سمجھ رہے ہیں کہ میں خدا کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں تو انسان نفس کا بندہ نہیں ہے کہ وہ نفس کی پوجا کرے آپ احتکاب کے ماحول سے نکل کر جائیں گے تو نفس اپنی تمام شرارتوں اور خباستوں کے ساتھ اور اپنے تمام اسلحوں سے لیس ہو کر آئے گا اور آپ کی عبادت کے نور کو اور ذکر کے نور کو اور احتکاب کے نور کو اور تلاوت کے نور کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور آمر کو مدین کر کے پیش کرے گا اور گناہوں کو آراستہ کر کے آپ کی نگاہوں میں پیش کرے گا اور اب ایک چوٹی کا زور لگا دے گا کہ کسی طرح عبادت کا نور آپ سے چھین لے اور پھر سے گناہوں کے دردل میں آپ کو پھینک دے خبردار کہ اپنے نفس کے شر سے اور اس کے خباستوں سے اپنی حفاظت کرنا ورنہ تھوڑے دن میں جو زیادہ سرمایہ آپ نے جمع کیا ہے وہ اس سے بہت چھوڑے وقت میں آپ ضائع کر کے الٹا گنا کا وبال اپنے اوپر مول لیں گے بہت بچنے کی ضرورت ہے بہت بچنے کی ضرورت ہے اور یہ دور نقصانیت کے عروج کا دور ہے یہ دور نفس کی خواہشات کی غلامی کا دور ہے یہ دور نفس کی چاہتوں کی تکمیل کے آسان سے آسان طویل شکلوں کا دور ہے یہ دور و فروغ اور مکر زور کا دور ہے یہ دور شیطنت کے اپنے شباب پر پہنچنے کا دور ہے یہ کوئی آسان وقت نہیں ہے آقا علیہ صلاح السلام نے اپنے دور میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے چنگاری کو اپنے ہتھیلی پر رکھنا شعلے کو اپنی ہتھیلی پر رکھنا کل قابل عالم جمرہ وہ دور قریب آ چکا ہے اس کے آزان ظاہر ہو چکے ہیں اور نفس اور شیطان اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں اللہ کی بندگی سے انسانوں کو روکنے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے نفس دوسری چیز شیطان وہ تو بیچارہ اللہ کے ہاں سے ویزا پاسپورٹ سب لے کے آیا ہے ہم کو بہتانے کے لیے انضر نے ہلاوں میں باسو اجازت مانگی پھر اجازت مل بھی گئی تو ویزا پاسپورٹ سب لے کے آیا ہے بہتانے کے لیے اور اپنے سرکش میں طرح طرح کے پیر لے کر آئے طرح طرح کے پیر وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تمناؤں بھیج جائے گا خواہشات پیدا عمل کو مزمل کر کے پیش کرے گا دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا مستقیم تم میرا دن بئی خلطین اس نے تو اپنا پورا وظیفہ حیات کھول کھول کر بیان کیا اور کوئی چیز نہیں رکھی نہ یہ کروں گا نہ وہ کروں گا اس طرح گمراہ کروں گا اس طرح گمراہ کروں گا نہ شکری کے راستے پر لے جاؤں گا سب باتیں واضح ہیں تو شیطان بھی اپنا پورا زور خرچ کرے گا ابھی تو بیچارہ اگر آپ قید میں ہیں تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑی سہولت ہے لیکن ہم لوگ یہاں سے چھوٹیں گے تو وہ بھی چھوٹے گا لوگ مسجد سے نکل کے جائیں گے تو وہ بھی ٹیپ خانے سے چھوٹ کر آئے اور پھر اپنی پوری طاقت وہ استعمال کرے گا اور شیطان ہر طاقت سے روکتا ہے اور ہر برائی کی دعوت دیتا ہے الشیطان بحیائی برائی گندے کام خواہشات ظلم زیادتی نافرمانی عیدا اور تکلیف دینا ان سب کی دعوت شیطان دیتا ہے اور اپنا پورا زور لگاتا ہے نماز کی طرف جا رہا ہے انسان راستے میں روکے گا اگر ناکامیاب ہو گیا تو نماز میں وسائل پیدا کرے گا ذہن کو بھٹکائے گا اور نماز کے فوراً بعد کوشش کرے گا کہ مسجد سے انسان نکل جائے یہی وجہ ہے کہ انسان عام حالات میں جو باتیں اس کو نہیں یاد آتی وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یاد آ جاتی ابھی یہ کرنا ہے ابھی وہ کرنا ہے شیطان یاد دلاتا ہے تاکہ نماز ہو اور یہ فوراً مسجد سے نکل جائے تو شیطان اپنی پوری طاقت لگائے جو اطاعت کا کام کرنے بھی آپ چلیں گے وہ روکے گا فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ چکے لیکن وہ کہے گا کہ ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے ذرا تھوڑی دیر اور لیٹ جائیے اور اب جو آپ لے گے تو ماشاء اللہ نو بجے آپ گئی آٹھ بجے نیند ٹوٹ رہی ہے اور اپنے یہاں تو عام مزاج ہو گیا ایک دفعہ ہمارے یہاں عرب کی جماعت آئی ہوئی عرب کی جماعت عرب شیوخ بھی اس میں تھے کئی دن وہ لوگ رہے تو ایک دن اس میں سے ایک عرب شیخ اپنے یہاں کے کسی تبدیلی ساتھی کو کہنے لگا کہ ہم دنیا میں بہت سے علاقوں میں گئے لیکن آپ کی بستی میں جو خاص بات دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی اس کو بڑی حیرت ہے کہنے لگے کہ آپ نے کیا خاص بات دیکھ لی جو پوری دنیا نے کہیں نہیں دیکھی تو عرب شیخ کہنے لگے کہ آپ کے یہاں کے لوگ اشراف کی نماز اتنے اہتمام سے پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں پڑھتے سات بجے آٹھ بجے لوگ مسجد میں آتے ہیں نو بجے آتے ہیں اشراق چاشت پڑھتے ہیں مجھ کو بڑی خوشی ہوئی وہ اپنی مسرت کا اظہار کر رہے جب کہہ چکے تو اس تبدیلی ساتھی نے ان کی اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا پردہ چاک کیا اور کہا جناب وہ فجر آ کے قضا کرتے ہیں آپ کس خواب و خیال تو یہ جو مزاج ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے یہ خیال کہ ابھی آزاد ہوئی ہے لیٹ جائیں اسی یہ شیطان کی طرف سے ہے اور دھوکہ ہے انسان نماز کھو بیٹھتا ہے اور ایک نماز کا کھو دینا ایسا ہے گویا کہ ہلو عیال سب تباہ ہو برباد ہو ایک نماز کا چھوڑ دینا ترک کر دینا آپ پوچھیے مفتی صاحب بہت بڑے عالم ہیں صاحب رفتا شخص ہے آپ پوچھیے کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے علما اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے اما کے ہاں یہ بات ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مسلک ہے کہ بے نمازی کو قید کیا جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا ہمارے مسلک میں لیکن دوسرے علما کے ہاں یہاں تک کہہ کے قتل کیا جائے واجب القتل ہے وہ انسان جو نماز بے نمازی ہے واجب القتل اور بعض ائما نے کہا کہ اس کو سخت تعزیر کی جائے گی اتنا مارا جائے کہ اس کا خون بہنے لگ جائے تاکہ وہ نماز ترک کرنے کے کی بری عادت سے باہر تو شیطان طاقت لگائے گا کہ نماز میں کوتاہی کروائے اخلاق میں کوتاہی کروائے معاملات کی خرابی میں مبتلا کرے حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان ستا دینے کے لیے جاتا ہے ستر شیطان اس کے راستے میں آ جاتے ہیں روکتے ہیں ستر شیاتی پوری طاقت لگاتے ہیں کہ وہ سکا نہ دے اس لیے کہ سکا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس پر دلچسپ قصہ لکھا ہے کہ کسی مقدر روایت نے بیان کیا کہ صدقہ دینے کے لیے انسان نکلتا ہے تو ستر شیطان اس کو روکتے ہیں اور نہیں دینے دیتے کوئی آدمی تھا مجموعے میں بڑا جوش ملا اس نے سنا کہ ستر شیطان روکتے ہیں تو اس کو بھی ذرا جوش آ گیا اور اس نے کہا کہ میں بھی دیکھوں کون روکتا ہے اور آج تو سب کا دیوی کے رہوں گا وہی مجبور سے واس سے اٹھا اور گھر گیا اور جا کر جہاں اناج اور غلہ رکھا ہوا تھا اس میں سے غلہ اناج لپے بھر بھر کے نکالنے لگا اپنی جھوڑی میں ڈالنے لگا کہ اناج سب کا دوں گا بہت سارا بھر چکا تھا جھولی میں کہ اتنے میں اس کی بیوی آ گئی اس نے دیکھا کہ آج یہ کیا بات ہے اناج غلہ کبھی تو ادھر آتے ہی نہیں اور آج جھولی میں بھرے ہوئے پوچھا کہاں کہاں پہ جاتا ہے تو شوہر نے کہا کہ سب کا کرنے جانا بیوی نے کہا کہ ویسے ہی مہینے کے آخر میں اناج ختم ہو جاتا ہے کہاں سب کا دینے نکلے کہا نہیں میں تو دوں گا کہا کہ نہیں دے سکتے کھڑی ہو گئی ہوگی کہنے لگی کہ سب کہیں دینا ہے تو ہم بھی غریب ہے نہیں رہتے ہوں بہت حجت تکرار ہوئی لیکن بیوی بھی اپنے بات کی پکی تھی اس نے دامن سے سارا اناج واپس نیچے رکھا اور پھر سے برتن میں سندوک میں ڈال دی ابھی بیچارہ منہ لٹکائے ہوئے واپس پہنچا مجلس سے بعد میں تو والد نے دیکھا کہ منہ لٹکا ہوا ہے واپس تشریف لا رہے ہیں ضرور ناکامیاب ہو گئے تو پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ آپ نے جو کہا تھا نا کہ ستر شیطان آئیں گے وہ کب آئے کب گئے وہ تو مجھ کو نہیں پتا لیکن آخر میں شیطانوں کی امبا آ گئی تو اس نے ستے سے روک دیا شیطانوں کا تو میں نے مقابلہ کر لیا لیکن آخر میں وہ آئی تو پھر آگے گیا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ واقعہ نقل واقع تو شیطان روکے گا آپ پورا پوری طاقت لگائیے نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف اور جم جائیے اور عبادت پر جو لوگ جم جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مت غم کرنا مت خوف کھانا تم کامیاب انسان ہو اور تمہارے لیے جنت کی بشارت تو شیطان اور نفس ان کا مقابلہ تیسری چیز ماحول ہے ماحول کا فتنہ آپ کو روکے گا ماحول کی خرابیاں اپنی طرف آپ کو دعوت دوں گی ماحول کی رنگینیاں آپ کی آپ کے اطاعت اور عبادت کے کاموں میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ماحول کے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں یہ تین چیزیں لفظ شیطان اور ماحول ان تینوں سے مقابلہ کرنے کے بعد ہی ہم اتحاد کے راستے پر چل سکتے ہیں اگر ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی شکست کھا دے تو پھر ہم ہار جائیں گے اور ہماری عبادت اور اتحاد کا نور ضائع ہوگا اور گناہوں کی طرف پھر ہم واپس لوٹ جائیں گے اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے میرے بھائیوں میں دل کی گہرائیوں سے خود اپنے آپ سے اور آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ ان تینوں گناہ کی طرف دعوت دینے والی طاقتوں اور نیکی سے روکنے والی قوتوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کا ارادہ اپنے اندر پیدا کیجیے اور یہ طے کر کے جائیے کہ ماحول چاہے جیسا ہو شیتان کتنے طاقتور کیوں نہ ہو اور لفظ چوٹی کا زور کیوں نہ لگائے ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اسی راستے پر چلیں گے جو راستہ اللہ کی پسندیدگی کرے سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب میں مولانا مفتی جعفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی نصیحت سے ہم سب کو مستفیض کرنا اور آگے بڑھائیے پیچھے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 الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستوں اور میرے بھائیوں آپ قابل مبارکباد ہیں کہ رمضان المبارک کے اخیری دس دن کے اعتکاف کی سعادت آپ حضرات کو میسر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ آپ رمضان کے آخری دس دن کا احتکاب فرمایا کرتے تھے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ نے یہ سال فرمایا تو سال آپ نے رمضان کے بیس دن کا احتکاب فرمایا عشرین ایام بیس دن تو احتکاب چار آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انتہائی سعادت اور خوش قسمتی کی چیز بہت کم لوگوں کو یہ سعادت میسر ہوتی ہے اور یہ توفیق ملتی ہیں کہ اللہ پاک انہیں اپنے گھر کے اندر دس روز کے لیے بیٹھنے کی ہدایت یہ معمولی چیز نہیں ہے اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب کہ یہ آنکھ بند ہو جائے گی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں لیکن آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کا بند ہونا ضروری ہے جب یہ آنکھیں بند ہوگی تب یہ اعمال صالحہ کس قدر مفید ہیں اور کس قدر نفع بخش ہیں اس وقت آدمی کو اندازہ ہوگا اور دوسری چیز جو آپ کے لیے خوش قسمتی کی رہی سعادت کی رہی کہ ایک مستند معتبر صاحب علم و عمل نوجوان عالم دین اور ہمارے بزرگوں اور افلاق کے نقوش قدم پر چلنے والا نوجوان ان کی صحبت آپ کو دس دن حاصل رہے صحبت صحبت بہت بڑی چیز ہے صحبت سے اللہ پاک قلوب کو بدل دیتے ہیں صحبت سے قلوب بدل جاتے ہیں اور صحبت سے قلوب کے تذکرے بھی اچھا قلوب کے ساتھ ہوتے ہیں ایک ہی بڑے قاف سے قلوب دل ارے کلاب چھوٹے کاف کتے صاحب دل کے ساتھ رہنے سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور صاحب دل کے ساتھ اگر کتا بھی رہے تو اس کا بھی تذکرہ صاحب دل کے ساتھ ہوتا ہے صاحب کہا پڑا کہ نہیں وہ کلب ہی بل ہے نا سورے کہاف میں آپ پڑھتے ہیں تو کتے کا بھی تذکرہ آیا ہے کس کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ تو صحبت اچھی صحبت یہ بھی نیک انسانوں کو ہی حاصل ہوتی ہے تو یہ دوسری سعادت کی چیز تھی کیا آپ کو مولانا سے استفادہ کا موقع ملا اللہ پاک اس کو بھی قبول فرما لے اور جتنے بیانات سنیں گے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے علم مقصود نہیں سمجھو علم مقصود نہیں ہے مقصود عمل ہے مقصود عمل اور عمل بھی مقصود نہیں ہے مقصود اخلاص ہے کیا ہے اخلاص قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی احسن عملا عقل الموت اللہ پاک نے موت کو بنایا موت کو پیدا کیا حیات اور زندگی کو پیدا کیا تو موت و حیات دونوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ یقین وہی امید مارنے والی ذات اللہ کی اور جلانے والی ذات بھی اللہ کی وہ یقینی امید تو یہ جو موت اور زندگی کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر ایدم تک اور پھر یہاں سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ صلاح والل زمین پر اترے اس کے بعد دنیا قائم ہوئی وہ نہ اترتے تو ہم اور آپ بھی نہیں رہتے سمجھتے نا <laughs> یہ خدا کی مشیت تھی فنفی آدم حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے بھول ہو گئی کہا لا تقربا حاضر شجارہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا فتکونا من الظالمین ورنہ ظالم بنو گے فوسوسہ الیہم الشیطان مولانا نے کہا نا کہ اب شیطان بھی چھوٹنے والا ہے اور ہم بھی چھوٹنے والے ہیں دونوں کا مقابلہ ہوگا ہے نا میدان ہیں ہم بھی چھٹیں گے وہ بھی چھٹے گا اب دیکھنا ہے کون کس پر غالب آتا ہے شیطان نے ڈالا حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام بھول گئے اور وہ ورق شجرا کو کھا لیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ سلاۃ السلام کو اللہ پاک نے اس زمین پر اتارا پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا لوگ آ رہے ہیں اور بولو جا رہے ہیں اور ہم بھی آئے رہنے کے لیے جانے کے ماں قبلك الخلق نبی کا کتاب ہے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا تو ہم بھی آئے ہیں جانے ہی کے لیے اسی اللہ پاک نے زندگی اور موت کا یہ جو سلسلہ قائم کیا ہے کیوں لیبلوکم ایوکم احسن کو تاکہ یہ آزمائیں تاکہ یہ جانچیں تاکہ یہ چیک کرے تاکہ یہ ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے کون سا انسان سب سے اچھا عمل لے کر ہمارے دربار میں حاضر ہوتا ہے سب سے اچھا عمل احسن عمل کا ایوکم احسن عمل لا اکثر عمل سب سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ عمل کون لے کر آتا ہے تو دو چیزیں ہیں ایک ہے کوانٹٹی اور ایک ہے کوالٹی اللہ پاک کے یہاں کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے میرے بھائیوں کوالٹی کا اعتبار کس کا کوالٹی احسان اب عمل صفت احسان کے ساتھ متصف ہوتا ہے دو چیزوں سے کوئی بھی عمل نماز ہو روزہ ہو زکات ہو حج ہو جتنے بھی اعمال ہیں یہ تمام اعمال مفسرین لکھا اس آیت کے ذیل میں ان العمل يقبل يكون کوئی عمل اللہ کے پاس اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ نہ ہو ثواب سے مڑا میں جب تک کہ وہ ثواب نہ ہو یعنی درست نہ ہو ثواب کہتے ہیں درست ایک تو لفظ ثواب ہم بولتے ہیں تھا تو وہ ثواب وہ بدلے کے معنی میں آدمی نیک کام کرتا ہے اس کا آگے ملتا ہے تو اس کو بولتے بدلا وہ ہے ثواب اور یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ہے ثواب یعنی کیا درست ولا ثوابا ان وہاب سواب سون کوئی بھی عمل اس وقت تک کے درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو اچھا ٹھیک ہے ہم نے کسی عمل کو سنت کے مطابق کر لیا نماز بالکل حضور ہم نے سنت کے مطابق کر لیا نماز سنت کے مطابق پڑھ لی کوئی بھی عمل ہم نے سنت کے مطابق کر لیا لیکن ان عمل نہیں يكون لوجه یقین کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک کے قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے تو پتا چلا کہ عمل کے اندر صفت احسان پیدا ہوتی ہے دو چیزوں سے کتنی ایک تو ایک عمل امن اعلیٰ سننا اور دوسرے ایک عمل امن علی اللہ کہ وہ کام کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے تو میرے بھائیوں احسان ان اللہ الاحسان علی کل شعیب ہر عمل کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ عمل پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو یہ ہے صفت احسان اچھا ٹھیک ہے ہم نیک اعمال کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ خود غور کرو کہ ان اعمال کی جو فضیلتیں ہیں میں نماز کیے فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت روزے برکت ہوتی ہے مرتبہ مطلب کلمہ نصیب ہوتا ہے ایمان کے ساتھ آدمی جاتا ہے اللہ کی خوشبو بھی حاصل ہوتی ہے روزے سے انسان کا نفس مغلوب ہوتا ہے جو مصلحتیں ہیں عبادتوں کی تو امان تو سب ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ غور کرو میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ غور کرو امر ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل صفت احسان سے متصف ہے یا نہیں اس کے اندر صفت احسان پائی جا رہی ہے یا نہیں یعنی یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں اور اگر ہے تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا اگر عمل صفت احسان کے ساتھ متصف ہوگا تو پھر اس کے اس کے اچھے نتائج اس دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے کامیابی اور سہارت مندی ہم سب کو میسر ہوگی اچھا اور ایک تیسری چیز جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ امال کے امال کی دو قسمیں ہوتی ہیں کتنی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے امال ظاہرا اور ایک ہے امال باطینا ظاہر میں انسان جو امال کرتا ہے اس کو بولتے ہیں امال ظاہر یہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے یہ سب کیا ہے ہمارے ظاہرہ ہے ارے تھے امانے باتیں نا ایسے امان جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے ان کو بولتے ہیں ہمارے باتیں آپ جن امال کا تعلق انسان کے ہاتھ پاؤں جسم سے ہے باہر کے آزاد سے ہیں اس کو بولتے ہیں ہمارے ظاہر ٹھیک ظاہرہ کے اصلاح کے لیے اللہ پاک نے مسالک اور مذاہب کے اعتبار سے چار مذہبوں کو قبولیت عامہ عطا کی کتنے چار مذاہب ورنہ مشتحدین تو بہت ہے ایمان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے بڑے مشتحدین تھے ابن ابی لیلا ہے ابن شبروما شبرما ہے وغیرہ وغیرہ بہت ہے لیکن صرف فقہ حنفی کو جو قبولیت اللہ پاک نے دی اس میں بھی جو ہو تو اخلاص کار فرما ہے کیا ہے کار فرما اور امام کا اشتہار موافق موافق سننا تو یہ چیز فقہ حنفی کو جو قبولیت حاصل ہوئی ہے تو اس میں یہ چیز تو ظاہرہ کے اصلاح کے لیے درستگی کے لیے اللہ پاک نے چار مذاہب کو قبولیت دی نمبر ایک فقہ حنفی مذہب حنفی دوسرے مذہب شافعی تیسرے مذہب امام مالک اور چوتھے احناف شواف موالک حرام ان چار مذہبوں میں سے جس مذہب کے مطابق بھی آپ عمل کر لو گے آپ کا وہ عمل صحیح ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت امام شافر رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جو عمل کرتا ہے وہ غلط ہے یا امام احمد بن حمل کے مذہب پر جو عمل کرتا ہے وہ غلط ہے یا امام مالک کے مذہب پر جو عمل کرتا ہے غلط نہیں اگر ہم سے یہ کوئی پوچھے کہ یہ بتائیے کہ مذہب ابو حنیفہ صحیح ہے یا مذہب شافعی صحیح ہے یقین جواب ہونا مذہب ابو شاخوب اگر یہ پوچھا جائے اس لیے کہ اشتہار میں دونوں باتیں ہوتی ہیں اگر مجھ نئے رختی ہوئے سے سے غلطی بھی ہوتی ہے اور کبھی وہ درستگی کو پہنچتا ہے اگر ہم سے یہ پوچھے کوئی کہ بھائی مذہب ابو حنیفہ صحیح ہے یہ مذہب امام مالک صحیح ہے ہم یہ کہیں گے ہمارا مذہب صحیح ہے غلطی کا احتمال ہے امام مالک کا مذہب ہمارے اپنے کے اعتبار سے خطا پر مبنی ہے لیکن ثواب کا اس میں احتمال ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امال ظاہرہ کے ثواب کے لیے اور اس کی درستگی کے لیے اللہ پاک نے یہ چاروں مذاہب کو رواج عطا کیا قبولیت بولے دی جو شخص ان چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کے مطابق بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل درست اور آمانے باتیں یہ ہے سر چیز دلوں کی صفائی دل صاف ہو یہ بزرگان دین یہ صفیہ کرام جو اللہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اللہ کی تلقین کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کی کوشش کرتے ہیں یہ کون سا کام کر رہے ہیں ہمارے باتینہ کا کام کر رہے ہیں آپ دنیا کے اندر مختلف فرقے نکلے ہیں میں تو جاتا رہتا رہتا ہوں کیوں اس کے نال قرآن بھائی قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے قرآن میں جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے حدیث کا انکار کرتے ہو بھائی قرآن کریم کے اندر اتنا ہی ہے عقیم الصلاح و آت آپ نماز قائم کرو زکات دو آپ یہ بتاؤ کہ فجر کی دو رکاتے ہیں یہ کہاں ہے قرآن میں جو لوگ یہ بول رہے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے کہاں ہے زہر کی چار رکعت ہے یہ ہے اثر کی چار ہے ہے مغرب کی تین ہے ہے یہ مجھے بتائیے کہ پہلی دو رکعت میں یہ صرف کہنی ہے اور دوسری اخیر کی تیسری رکعت میں یا ایک اخیر کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے میں شاہ فل اقرا ہو میں شاہ فل سب ہو میں شاہ فل اسکوت یہ ہے کہیں نہیں تو جب تک کہ حدیث پاک کو ہم نہیں مانیں گے تب تک کے دین پر عمل نہیں کر سکتے اچھا اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں یہ رے مقلدین دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم امرائن توفی کم امرائن لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب وہ کہتے کہ بھائی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے مستحدین کے اشتہار کو ہم نہیں مانتے یہ امام ابو حنیفہ نے کہا وہ انسان وہ رحم انسان وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں یہ امام مالک نے کہا ہم نہیں مانتے بھائی ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو کیا آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پڑھ کر مسائل کا استعمال کر سکو آپ ایک آیت کا ترجمہ نہیں جانتے ایک آیت کا ترجمہ نہیں جانتے ایک حدیث کا ترجمہ نہیں جانتے تو آپ کیسے دین کو سمجھیں گے تو جو آدمی کتاب اللہ کو نہیں سمجھتا ہے سنت رسول اللہ کو نہیں سمجھتا ہے لازمن اسے کسی مجتہد کی تکلیف کرنی تو یہ کہتے کہ نہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں اشتہار دین کا حصہ ہی نہیں ہے یہ امام ابو حنیفا نے جو اشتہادات کیے امام مالک نے جو اشتہادات کیے امام شافی نے جو اشتہادات کیے امام احمد بن حنبل نے جو اشتہادات کیے یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے حضرت معاذ ابن جبل باپ ابن جبل یمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میازد میں جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کس قدر احترام فرما کرتے تھے اونٹ پر سوار ہے مال اور آپ اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں یہ محبت وہاں نہیں کہ یہ جو ہوتے میرا صحابی ہے میرے استاد اگر تو میرا تلمیز ہے میں استاد ہوں یہ تو شان کے خلاف ہے کہ جو جو تو تو اوپر اور میں میں یہ چیز نہیں تھی ہمارے نبی میں نہیں تھی یہ چیز یہ اخلاق ہے تو آپ روانہ کر رہے ہیں مدینہ کے باہر تک پوچھا کہ مار نما تک دیا مار ارے تم یمن کا گورنر بن کے جا رہے ہو تازی بن کر جا رہے ہو لوگوں کے خصومات اور تنازعات ان کے جھگڑے تمہارے پاس آئیں گے تو فیصلے کے لیے تمہارے پاس کیا ایڈیل ہوگا کیا نمونہ ہوگا کیسے تم فیصلہ کرو گے کتاب اللہ حضرت معاذ نے کہا اگر کوئی مقدمہ میرے پاس آتا ہے کوئی جھگڑا آتا ہے تو میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا اللہ رب العزت نے اس مسئلے میں جو خود کو فرمایا اس مقدمے سے متعلق جو بات فرمائی اس کو پیش نظر رکھ کر میں فیصلہ کروں گا نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے پوچھا پہل تجد اگر کتاب اللہ کے اندر اس مقدمے سے متعلق کوئی حکم نہ ہو جو زیر بحث ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے متعلق کوئی حکم اگر کتاب اللہ میں نہیں ہے پھر کیا کرو گے فقال بے سنت رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا پھر آپ نے تیسرا سوال کیا کہ سلم تجید اگر احادیث مبارکہ کے ذخیروں میں اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو کوئی حکم صاف اور سری موجود نہ ہو پھر کیا کرو گے سکال اج دو بیرا معذم مہاجر نے جبل نے کہا کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر میں غور و فکر کروں گا اور جب میرے دل کے اندر ایک بات آ جائے گی پیدا ہو جائے گی میرا دل یہ کہے گا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نصوص اس مقدمے سے متعلق یہ حکم عائد کرتی ہے تو پھر میں وہی فیصلہ کروں گا اس کو بولتے ہیں اجتہار کیا کہتے ہیں اجتہار اب دیکھو حضرت معاذ کے اس جواب پر آپ نے کیا فرمایا جب حضرت معاذ نے کہا کہ کتاب اللہ کے اندر بھی حکم موجود نہیں سنت رسول اللہ میں بھی حکم موجود نہیں زیر سماعت مقدمے میں کتاب اللہ سے میں بھی کوئی حکم موجود نہیں سنت رسول اللہ میں بھی کوئی حکم موجود نہیں آج تحید دورا میں خود اشتہار کروں گا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا الحمد للہ وقت کا رسول رسول ہی بیماری تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو ایک رسول سے براد اللہ کا رسول ہے اور دوسرے رسول سے مراد رسول کا تاثر ہے جس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اس چیز کی توفیق عطا کی جس سے کہ وہ راضی ہوتا ہے اور جس کو وہ پسند کرتا ہے بیماری خوب اور تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امان ظاہرہ کے اصلاح کے لیے اللہ پاک نے یہ چار مذاہب کو قبول تھے امانی اور امان باطنہ کی اصلاح کے لیے اس کے بھی جو ہے چار مظاہر چار سلسلے یہ بھی عجیب اتفاق ہے سلسلے نقش بندی یا قادری یا سرسے چشتی یا اور بولو سہار وردی یا یہ جو چار سلسلے ہیں مولانا نے اس پر تو کلام کیا ہوگا سلسلے نقش بندیا کے اندر میرے بھائیوں انسان کے قلب کے اصلاح کے لیے تین باتیں بلکہ چار جو بیان کی گئی ہیں اس کو ہر آدمی اس لیے کہ مولانا بھی فرمایا کہ ہم باہر نکلنے والے ہیں وہ بھی چھٹنے والا ہم بھی چھٹنے والے ہیں اب اس سے مقابلہ کرنا ہے ہم غالب کیسے آئے اس کے لیے نسخہ ہے کے لیے نسخہ اور وہ نسخہ اس سلسلے نقشبندیہ میں ہے ہوش ہر دم ہوش ہر دم ہما وقت آدمی باہوش رہے کیا مطلب چوکنا رہے کہ کسی وقت بھی یہ ہو تو یہ بدماش جو انتظار میں تھا کہ یہ چھٹے اور میں اس کو پکڑوں اس سے چوکنا ہوش دم اور ہوش ہردم چوکنا رہنے کیا مطلب کہ جب بھی کوئی غلطی ہو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر اللہ یہ نافرمانی یہ معافیت یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا تو غفور الرحیم ہے تو معاف کر دم تو وقت اس بات کا آدمی کو ہوش رہنا چاہیے کہ کوئی لمحہ کوئی پل کوئی گھڑی اللہ پاک کی معافیت نہ ہونے پائے ہوش نظر بر قدم دوسری چیز ہے نظر بر قدم کہ اپنی نگاہیں اپنے قدم پر رکھو اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں ایک تو ایک آدمی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اس کی تعلیم خود کتاب میں بھی مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اس قدر فخاشی ہے میرے بھائیوں اس قدر اور ہے کہ مت پوچھیے مت تو آدمی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے کہاں رکھے نیچے ایک دم فل ٹرافک ہو آگے سے بھی گاڑی آ رہی ہو پیچھے سے آ رہے ہو اور آپ نیچے نگاہ رکھ کے چلے ایسا نہیں ہے ہمارا جو نظام ہے نا اسلامی اس میں بیلنس کہیں تو فرمایا اللہ تعالی أفلا ينظرون إلى الإبل كيف كيف كيف كيف خلقت وإلى وإلى وإلى السماء رفعت الجبال نصبت الأرض فتحت کیا یہ نہیں دیکھتے آسمانوں کو ہم نے کیسے بنایا اس کو یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے نصب کیا ہم نے اس کو یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بنایا کیا زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بچھایا اللہ نے کہیں ارے اوپر دیکھنے کو بھی کہا ہے کہیں اپراہوروں اپرا اپراہ سما کیا آسمان کو نہیں دیکھتے تو کہ نیچے دیکھ کے آسمان دکھے گا آسمان دیکھنے کے لیے تو اوپر دیکھتا آپ زمین کو دیکھنے کے لیے آپ پہاڑ کو دیکھنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑے ہاں تو جیسے مواقع ہوتے ہیں ویسے احکام ہیں تو یہ جو کہا گیا کل کلر ہے مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے تو جہاں اور محرم عورتیں ہیں وہاں آپ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں لیکن جہاں سامنے سواری آ رہی ہے یہ آ رہی ہے آپ تصویر لے کر جا رہے ہیں نیچے نگاہ نہیں نہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا مرشد صاحب نیچے نگاہ رکھتے ابھی نیچے نگاہ رکھ کے پیچھے ٹھوک دے گا تو پیر صاحب نے نہیں کہا ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب استعمال دعوت برکات کرتے تھے ابھی فرماتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ہمارے اسد کی میٹنگ میں وہ کیا بولتے طلبا سے متعلق اپنے اساتذہ کو ہدایت کرتے ہیں بچوں کو مارنے کا نہیں بچوں کو مجھے تقریباً انتیس سال ہوئے پڑھاتے ہوئے وہاں پر تو کیا بولتے ہیں بچوں کو مارنے کا نہیں اور مہارا جب امتحان ہوتا ہے طلبا کی تعلیمی کیفیت کچھ کمزور آتی ہے تو پھر استاد کو بلاتے ہیں کہ حضرت آپ کے پاس پڑھنے والا طالب علم کمزور ہے تو اس طرح حضرت آپ تو آپ تو فرماتے ہیں کہ مارنے کا نہیں تو بولے میں یہ کہتا ہوں کہ مارنے کا نہیں لیکن ہنکارنے سے تھوڑی منع میں کرتا ہوں ہنکارنے سے منع نہیں کرتا ہوں تو بات یہ چڑھ رہی تھی کیا بات چڑھ رہی تھی ہاں؟ جی ہاں نیچے دیکھنے بات نہیں کر رہا تھا کہ کل مینی نے یقین دو میرا بسار ہے وہ یا ہو تو نیچے تو بسا اوقات آدمی کو اوپر بھی دیکھنا ہوتا ہے کبھی نیچے بھی دیکھنا ہوتا ہے کبھی دائیں بھی دیکھنا ہوتا ہے کبھی بائیں بھی دیکھنا ہوتا ہے تو دونوں چوکنا ہوتا ہے ہوش ہر دم ہمیشہ باہوش رہو چوکن نہ رہو مومن غافل نہیں ہوتا ہے مومن غافل نہیں ہوتا ہے مومن چوکن نہ رہتا ہے اس لیے اس کے دو دو دشمن دشمن ہیں اکیلا ہے ہو اور آپ اکیلے ہو تو کس قدر آپ کو تجفظ چاہیے کس قدر بیداری چاہیے اور کس کس قدر جو ہوتا آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ سامنے کے فریق ہاں دو ہیں اور آپ ایک تو مارنے والے دو اور مار کھانے والا ایک ہو تو کیا کرے گا وہ ہاں ہاتھ جوڑ کے سامنے نہیں یہ جو ہے تو چار کے برابر طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ طاقتیں پیدا ہوتی ہے ہمارے سال ہاتھ کس سے نیک کام تو کبھی اسی واسطے میں نے یہ کہا کہ ہما وقت آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی تو طاعت میں ہے اور جب طاعت ہے تو انسان کبھی وہ نفس اور شیطان کو مغلوب کر سکتا ہے اور ہوش نظر بر قدم تو نظر بر قدم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی قدم رکھنا ہو تو یہ دیکھ کے رکھیے کہ یہ قدم ہے یا خطا ہے صحیح ہے یا غلط ہے صحیح راستے پر میرا قدم پڑ رہا ہے یا غلط راستے پر کون سے راستے کو کون سے ہوئے کو میں نے اختیار کیا ہے اب تیسری چیز ہے میرے بھائیوں سفر در وطن سفر در وطن کہ وطن کے اندر سفر کرنا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وطن کے اندر سفر کرنا اب وطن میں کیا سفر ہوتا ہے کیا سمجھ بھی نہیں وطن میں سفر نہیں ہوتا ہے مالاگاؤں میں کوئی آدمی اگر آسام کو آپ سے ملے آئے اس سے یہ سوال کرے کہ آپ کہاں تھے بولے میں سفر میں تھا کہاں گئے تھے اسلام پورا وہ ہے سفر شرعی تو ساڑھے پچہتر کلو میٹر کے مسافت پہ ہوتا ہے تو یہ صوفیوں کی اصطلاحیں بھی کچھ ہوئے تو انہیں الٹی معلوم ہوتی ہے سفر در وطن لیکن ان بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے ایک بات یہ بھی سمجھ لو ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے حضرت مولانا صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ صدر اس وقت اور علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ منطق اور فلسفے کے امام تھے منطق اور فلسفے کے امام اب امتحان سالانہ ہوا سالانہ امتحان ہوا پورا درجہ ناکام پورا درجہ ناکام میں آپ کو صاحب نانوتے رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا ان کو کہا غلط مولانا آپ کے جو طلبا ہیں سب کے سب ناکام ہیں آپ تو امام منطق و فلسفہ ہے اور آپ کے سب ناکام جواب کیا دیا امام میں ہوں نا وہ تھوڑی ہے منطق اور فلسفے کا امام میں ہوں وہ نہیں تو بزرگ ہمارے جو بزرگان دین ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر در وطن سفر در وطن کا کیا مطلب انسانی صفات کو چھوڑ کر ملکوتی صفات کو اختیار کر انسانی صفات کو چھوڑ کر ملکوتی صفات کو اختیار کرنا ہے یعنی فرشتوں کی صفت یہ ہے سفر در وطن انسانی صفات کیا ہے انسان میں حسد ہے انسان میں کینا ہے انسان میں بمس ہے کینا کپٹ حسد جلن یہ سب جو ہے دل کی بیماریاں ہیں ہم کو تو صرف دل کی ایک ہی بیماری معلوم بولیں گے دو وال بند ہے <laughs> یا ایک وال بند اس کا بائی پاس کرتے ہیں بائی <laughs> پاس اس کا کیا کب تک چلے گا جب تک مقدر ہے تب تک چلے گا لیکن یہ بائی پاس کرنے سے وہاں پاس ہونے والا نہیں ہے ایک بات یاد رکھ وہاں پاس ہونے کے لیے آپ کو اپنے قلب کی اصلاح کرنا ضروری ہے یہاں تو بائی پاس سے کام چلے گا لیکن وہاں پر کوئی بائی پاس نہیں ہے one pass only no bypass one way ایک ہی راستہ ہے بائی پاس وہاں نہیں ہے ہاں تو وہاں پاس ہونے کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے دل کی اصلاح اور اصل جو ہو تو دل کی اصلاح ہی ہے اللہ فرماتے یوم لا ينفع مال ولا بنون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم کل قیامت کے روز نہ مال کام آئے نہ بیٹے کام آئیں گے یا تو پیسے دے کے بائی پاس نکل جاتے اپنے ہے نا نکلتے کہ نہیں ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا بھیا معاف کر دینا لے چائے پانی کا ہمارے استاد حضرت عزیز صاحب دعوت برکات ہو ہم جب پڑھتے تھے پنجم میں ملت میں نور انوار کے گھنٹے میں ایک روز فرمانے لگے کہ ہم لوگ اورنگ آباد کے پروگرام کو یاد ہے پکتا یعنی ان کے ساتھ میں پڑھا رہا ہوں اور وہ پنجم بولے تو وہ تقریباً پنجم اب تو یعنی تقریباً بتیس سال پہلے کی بات ہے پہلے مولانا نور انوار کے سبق میں فرما رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ کاشف العلوم کے پروگرام میں گئے اورنگ آباد اور مولانا کے ساتھی لوگ تھے اب رات کو تقریباً ایک بجے واپس ہو رہے تھے تو موسم پل پہ وہاں ان کو ایک ٹریفک پولیس والے نے روکا اب کوئی کیا غلطی تھی کیا تھا بہرحال روکا اور کچھ فائن کیا تو مولانا کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں لینے کے لیے پہلے اس نے دو سو روپئے غالباً مانگا یا سو مانگا سو مانگا تو کہا نہیں ہمارے پاس سو روپئے اس وقت سو روپئے تو بہت ہے ہم جب پڑھتے تھے ہمارے گھر سے جو تو پچیس روپئے میں ڈر آتی تھی پچیس روپئے ابھی تو دس روپئے کی پانی ہو جاتا ہے پان ہوتا ہے وہ پچیس روپئے پورے مہینے کے ہوتے ہیں پچیس پیسے کی چائے آتی تھی اور دس پیسے کا ٹوس آتا تھا شام کا کھانا میں نہیں کھاتا تھا تو میں مدرسے سے باہر نکل کر ایک تفریح تھی اور اس وقت دو طرح کی چائے آپ کے مارے میں چلتی تھی ایک مکس اور ایک کچھ اور تھا مکس خارج دودھ والی آدھی ڈالتا تھا وہ اور دوسری کچھ تو وہ پچیس پیسے کی ملتی تھی اور دس پیسے کا دوست پینتیس پیسے کا یومیہ خرچ تھا ہمارا تو اس وقت فرمایا کہ ہم سے اس نے سو روپئے تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کسی کے پاس سب جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر کہنے لگا کہ پچاس روپے دے دو چلو اب پچاس روپے بھی کسی کے پاس نہیں ہے پھر وہ پچیس پر آیا پھر اس کے بعد وہ دس پر آیا پھر آپ جاننے والے پانچ روپے کم سے کم دے دو تو کسی کے پاس تھے تو بولے پانچ روپے ہم نے دے دیے اور چھوٹ گئے تو یہاں تو کوئی دے دلا کر آدمی چھوٹ جاتا ہے لیکن وہاں چھوٹنے والے نہیں کیوں اس لیے یہاں اس لیے چھوٹتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس چیز کا محتاج ہے جو دی جا رہی ہے منی پیسہ انسان اس کا ضرورت مند ہے تو آپ اس کو یہ چیز دے رہے ہیں آپ اس کے جرم میں آ گئے وہ آپ کو چھوڑ دے گا لیکن اللہ پاک تو ان اللہ غنی ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہماری نماز اوتابی محتاج نہیں ہے وہ ہمارے روز اوقات ہماری نکات کام ہمارے حد کا ہماری عبادتیں اس کی ربوبیت میں اس کی علو مرتبت میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کرتی ہے پوری دنیا مل کر بھی اگر اس کا سزا چھوڑ دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی کمی آنے والی یہ تو ہماری سعادت یہ تو ہماری سعادت یہ ہماری خوش قسمت میرے حال میں یہ کہہ رہا تھا دل کے متعلق اصل چیز ہے دل کی اصلاح حسد کینا کپٹ بو یہ چیزیں عام ہیں اچھے اچھے دیندار کیا علماء کیا عوام کیا غیر عوام اللہ کے پناہ سب کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے عمرے عمرے پہ بھی ہو رہے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے دل صحیح نہیں ہے تو یہ اعمال کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے ہماری زندگیوں پر وہ نہیں ہو رہے ہیں اصل چیز ہے انسان کے قلب کی اصلاح اور یہ سفید گرام کرتے کیا ہے قلب کی اصلاح ہی کرتے قلب ہی کی اصلاح اصل جو ہے تو قلب ہے اصل دل ہے ان اللہ تعالیٰ اللہ صاحب تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے ورا علاج تم تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے ورا کی ہے جو علاج کلو حکم لیکن تمہارے دلوں کو تو اصل ویلیو اصل اہمیت کس کی ہے دل کی ہے دل جب تک کہ دھڑکتا ہے تب تک ہی سب حرکت ہے اور اس کا دھڑکنا بند ہو گیا تو سب بھڑک جاتے ہیں <laughs> سب بھڑک جاتے ہیں کیوں بولے اگر اچھا، کیوں رو رہا کیوں بھڑک گیا بولے وہ اس سے بھڑکنا بند ہو گیا اصل چیز ہے اصلاح حسد سے کینے سے کپٹ سے بغض سے اپنے آپ کو پاک رکھے یہ ہے اصل چیز تو سفر در وطن کا مطلب ہے انسانی صفات کو چھوڑ کر ملکوتی صفات کو اختیار کرنا اس لیے کہ فرشتوں میں حسد نہیں ہے کینا نہیں ہے جلن نہیں ہے نہیں ہے یہ صفات کس کی ہے انسان کی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے اور یہ بزرگا نے بھی وہی کراتے ہیں یہ اتنے آسانی سے نہیں یہ چیز نکلتی ہے انسان ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائی تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں سامنے سے حضرت صفیہ کا گزر ہو عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو ناتی جا رہی ہے کیا کہا ناتی جا رہی ہے پستکن عورت جا رہی ہے سوکن کوئی سوکن اپنی شوقن کو کبھی پسند ارے بولو نہیں کرے عربی میں اس کو بولتے ہی دررتن سوکن کو بولتے ہیں در رتن اس کا مادہ ہی ہے ضرور کسی عورت کو اگر تکلیف دینی ہو اس کو اس کو آپ کو تکلیف دینا ہو پریشان کرنا ہو دوسری عورت کر لو دوسری عورت کرنا یہی مستقبل ٹینشن ہے کس کے لیے جو آپ کی منقواہ ہے اور خود اس کے لیے بھی ٹینشن ہے اور خود اپنے لیے بھی ٹینشن ہے اب آپ کہیں گے کہ اس کے لیے تو سمجھ میں آیا کیوں اس لیے کہ اس کی حریف آ گئی پہلے جو ہو تو شوہر کی محبت پوری اس کے لیے تھی اب دوسری عورت کر لیا تو اس کے محبت میں شرکت پائی گئی تو وہ وہ تو سمجھ میں آنے والی چیزیں لیکن آدمی کیوں پریشان دوسری کرنے سے آپ کہیں گے میں فتوا دے رہا ہوں نہیں میں ایک عام بات کر رہا ہوں ورنہ دو سے تو ہی شروع ہوتا ہے دو دو سے تو ہے تم نکاح کرو دو دو تین تین چار چار اسٹارٹ کہاں سے دو دو سے تو ہے لیکن وہ بات نہیں کر رہا ہوں لیکن دوسری ایک پہلے ایک سے کیا پھر دوسری سے کیا تو وہ ٹینشن ہے کیسے ٹینشن قاضی صاحب یہ آپ کی توجہ سے یہ سب باتیں دماغ میں آ رہی ہو رہا میں نے تین رات کا اجاگرا تین رات سے میں سفر میں ہوں لیکن یہ تمہاری توجہات ہے مولانا کی محبت ہے تو وہ قاضی صاحب بیچارے صبح سے شام تک عدالت میں تھے مسجد میں عدالتیں پہلے لگا کر لگا کرتی تھی پہلے مسجد جو ہے تو صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی سب کام وہاں سے ہوتے تھے جہاد کی تیاری بھی وہاں سے مقدمات کے فیصلے بھی وہاں سے سزا بھی وہاں مرکز ہوا کرتی تھی تو قاضی صاحب صبح سے شام تک کے عدالت میں تھے عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہو تو اٹھے اور گھر پر جانے لگے اور بات وہی تھی وہ نیچے سر کر کے چلتے تھے لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیشہ نیچے سر کر کے نہیں چلنے گئے جہاں ہے وہاں وہ تو گھر چلے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص بھی چلا قاضی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وہ بھی داخل ہوا اور جا کر دروازے کے پیچھے ایک کونے میں جا کر چھپ گیا کیوں کہ قاضی صاحب گھر میں اندر چلے جائیں گے تو پھر میں تو سامان لوں گا چوری کروں گا دروازے کی سجلی کھول کر باہر نکل جاؤں گا لیکن چونکہ وہ مکان دو منزلہ تھا ہمارے اپنے مالیگاؤں میں بھی مکان ہوتی ہے نا نیچے چھوٹا مکان ہوتا ہے سیسیلی ہوتی ہے اوپر چڑھنے کی جہاں جگہ کی تنگی ہوتی ہے کس طرح سے ہوتا ہے اتفاق سے صاحب کی دو بیویاں تھیں صاحب کی اب کائر صاحب اوپر جانے لگے تو نیچے والے نے پیر پکڑا سیڑھی تھی نیچے والی نے پیر پکڑا میں نہیں آج آپ کو میرے یہاں قیام کرنا ہے نیچے اور اوپر والی نے ہاتھ پکڑ کر وہ کھینچ رہی ہے کہ نہیں آج آپ کو اوپر رہنا اوپر والی ہاتھ نہیں چھوڑتی نیچے والی پیڑ نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو قاری صاحب نے کہا کہ بھائی میری میری جا بات اللہ کا جو حکم ہوتا ہے آ گیا اللہ کا کس کے لیے میرے اوپر رحم کرو آپ دیکھو مجھ میں جاتا ہوں نماز کے لیے پوری رات تو ایسی نکل گئی میں اس کے پاس گئے میں اس کے پاس اب گئے کا ایسا رجوع کیا رجوع کر کے جو ہوتا ہے دروازہ کھولنے لگے تو وہ آدمی وہی تھا اس سے موقع ہی نہیں ملا اس کو پکڑا کم تم میرے گھر کے اندر بغیر اجازت کیا ہے اور صحیح ارادے سے نہیں آئے آپ چوری کے ارادے سے آیا تھا لیکن اتفاق سے آپ کو چوری کا موقع نہیں ملا تو چوری کی سزا اور تعزیر اور حد تمہارے اوپر قائم تو نہیں کی جا سکتی بعض سزائیں وہ ہوتی ہیں جو من جانب اللہ مقرر ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے اور بعض سزائیں وہ ہیں جن کی تعین اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس پر جو ہاتھی میں وقت سزا دیتا ہے اس کو بولتے تعزیر کیا بولتے تعزیر ایک ہے حدود اور دوسرے ہے ٹھیک ہے اب کا اس کو پکڑا چلو نماز کے لیے نماز پڑھنے کے بعد تمہارا فیصلہ کرتا ہوں نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کے سامنے حضرت نے پورا واقعہ سنا صاحب نے کہ ایسا ایسا ایسا ہوا اور یہ شخص میرے گھر کے اندر داخل ہوا بلا اجازت کے اس نے چوری تو نہیں کی کہ اس کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جائے تو آئی دیا ہوگا ہاتھ کاٹتے ہاتھ اس سے نہیں کاٹے جا سکتے لیکن اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے لیکن بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوا اس کی تعزیر کی جا سکتی ہے اور اس کی تعزیر یہ ہے کہ اس کا دوسرا نکاح پڑھا دو کا دوسرا نے صاحب اللہ میرا دوسرا نکاح تو وہ جو مسجد سے قضا میں لوگ موجود تھے بولے بیوقوف کو کاجی صاحب تیرا دوسرا نکاح پڑا رہے خوش ہو جا بولے خوش ہونے کا موقع ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہ منظر جو میں نے رات کو دیکھا اگر تم دیکھتے تو تم بھی جو ہو تو خوش نہیں ہو تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسد یہ انسانی کیفیت انسانی صفت ہے تو حسد ہے کینا ہے کپٹ ہے بگ ہے ان امراض سے اپنے دل کو صاف رکھے اس کو کہا جاتا ہے سفر در وطن انسان کو انسان سے انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا جس سینے میں کینا ہو وہ سینا نہیں اچھا نہیں ہونا چاہیے تو انسانی صفات کو چھوڑ کر ملکوتی صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے اور چوتھی چیز خلوت در انجمن خلوت در انجمن مجلس میں ہوتے ہوئے بھی تنہائی ہو اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو الٹی بات لگتی ہے کہ مجلس میں کیسے تنہائی مجلس کئی تنہائی ہوتی ہیں تنہائی میں تنہائی حاصل ہوگی مجلس میں تو ہوتی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خلوت در ہاں؟ انجمن خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کسی بھی کام میں رہے آدمی دنیا کے کسی بھی کام میں رہے لیکن اپنے رب سے غافل نہ دست بکار و دل بیار دست بکار و دل بیار یار ہاتھ تو کام میں ہو لیکن دل یار کے ساتھ لگا ہوا دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہمارا اور آپ کا معاملہ دیکھو ہمیں اپنے اعمال کا جو اثرات نہیں ملے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ کاموں کے ساتھ ہمارے دونوں ہیں دست بکار دل بکار دست بھی کام میں اور دل بھی کام میں اب بولیں کیسے یہ بھی پیشن گوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی علنا سے زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه وهي خراب من الهدى منل خدا آئے گا اسلام صرف نام رہے گا قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہے گا اور مسجد نمازوں سے بھری ہوگی لیکن دل میں خوشو اور خضو نہیں ہوگا یہ تک کیا پتا نہیں ہوگا کہ کتنے رکھاتے ہوئی نماز بھی ایٹومیٹک ہو گئی اب کیسے ہو گئی ایٹومیٹک نماز اب آٹومیٹک نماز کیسے امام نے اللہ اکبر ذرا لمبا کہا تو اسٹینڈ اور اگر تھا اللہ اکبر اس میں ورنہ تجربہ کر کے دیکھو تجربہ کر کے دیکھو میں امام کو کھڑے کر دو دوسرے کا پر بجائے مختصر اللہ اکبر کہنے کے اگر وہ لانگ اللہ اکبر کہتا ہے لمبا اللہ اکبر کہتا ہے تو سب اسٹینڈ ہوتے ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہے یہ سب کے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں وضو کر کے آیا تو امام کے ساتھ مجھ کو کتنے رکاتے ملی آ تو گیا وضو کر کے نماز اللہ اکبر اب امام کے ساتھ کتنے رکاتے ملی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں ایک ملی اگر دو رکعت والی نماز ہوا اور آپ کو یاد ہو کہ ایک ملی تو کتنی پڑھنی ہے ایک ہے نا چار رکعت والی نماز ہو اور آپ کو یاد ہو کہ دو ملی کتنی پڑھنی ہے دو تین رکعت والی نماز ہے دو ملی تو آپ کو کتنی پڑھنی ہے ایک اتنا یاد ہونا چاہیے لیکن وہ بھی یاد نہیں رکھتے کہ کتنی ملی ہے اب اللہ اب یوم نے سلام پھیر دیا اب غور <laughs> یہ کرے تو کیا کرے تو وہ کیا کرتا ہے بازو والے پر اپنے آپ کو قیاس کرتا ہے کہ وضو کر کے یہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا اگر یہ اسٹینڈ ہوا تو میری بھی چھٹی اور یہ اگر بیٹھ گیا تو میری نہیں چھٹی اچھا ٹھیک ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی اگر وہ اٹھ گیا تو میں بھی اٹھ گیا لیکن پہلی رکعت کے بعد جب سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے اب اگر میری ایک رکعت چھوٹی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی اب ایک رکعت میں نے پڑھ لیا اب مجھ کو دو پر بیٹھنا ہے قاعدہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے کرنا ہے اب جو ہو تو اگر مجھ کو یاد نہیں ہے تو میں بازو والے کا انتظار کرتا کہ وہ بیٹھتا کہ کھڑا ہوتا اگر وہ بیٹھا تو میں بیٹھوں گا اور وہ کھڑا ہوا تو میں بھی کھڑا ہوں گا کیوں اس تو دونوں ساتھ میں شریک ہوئے یہ ہمارے عبادتوں کا حال ہے میرے بھائی تو صفت احسان بہرحال یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دست بکار وہ دل بیار کہ جہاں بھی رہو ہاتھ اپنا کام میں رہیں لیکن دل اللہ کے ساتھ ہو تو یہ چار چیزیں مولانا نے جو شروع فرمایا کہ وہ بھی چھٹنے والا ہم بھی چھٹنے والے اور وہ تو ان شیطان وہ تو دشمن ہے اور پورا جو ہو تو مسلح ہے ہر انسان فل کل انسان غریب انسان کمزور انسان کبھی ہوتا ہے صالحہ سے یہ چار کام اگر ہم کرتے ہیں ہوش ہر دم ہوش ہر دم نظر بر قدم سفر در وطن اور خلوت در انجمن یہ چار چیزیں آدمی اگر اپنا لے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کے ذات سے پوری امید ہے کہ وہ نفس اور شیطان